پریم کی برادری ہری شنکر پرسائی ان کا سب کچھ پوتر ہے جاتی میں باجے بجا کر شادی ہوئی تھی پتنی نے سات جنموں میں کسی دوسرے پروش کو نہیں دیکھا انہوں نے اپنے لڑکے لڑکی کی شادی سدا منڈپ میں کی لڑکی کے لیے دہیج دیا اور لڑکے کے لیے لیا ایک لڑکا خود پسند کیا اور اسے لڑکی کا پتی بنا دیا ایک لڑکی خود پسند کی اور اسے لڑکے کی پتنی بنا دیا ان کا سب کچھ پوتر ہے پراپرٹی ہے فرصت میں رہتے ہیں دوسروں کی کلنت چرچا میں سمے کاٹتے ہیں اور جو سمے پھر بھی بچ جاتا ہے ان میں کے سفید بال اکھاڑتے ہیں اور برتن بیچنے والی کی راہ دیکھتے ہیں پوترتا کا منہ دوسروں کی اپوترتا کے گندے پانی سے دھلنے پر ہی اجلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی اپوترتا کا پانی لوٹے میں لیے پھرتے ہیں ملتے ہی اپوترتا کا منہ دھو کر اسے اجلا کر دیتے ہیں وہ پچھلے دنوں دو لڑکیوں کے بھاگنے تین استریوں کے گربپات چار کی غیر برادری میں شادی اور دو پتی وتاؤں کے پرن پرسنگ بتا چکے ہیں ابھی ابھی اس دن دانت کھودتے آئے بھوجن کے بعد کلنت چرچا کا چون پھانکنا ضروری ہوتا ہے ہاجمہ اچھا ہو جاتا ہے انہوں نے چون پھانکنا شروع کر دیا آپ نے سنا امک صاحب کی لڑکی امک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور دونوں نے الہ آباد میں شادی کر لی کیسا برا زمانہ آ گیا میں جانتا ہوں کہ وہ برا زمانہ آنے سے دکھی نہیں سکھی ہیں جتنا برا زمانہ آئے گا وہ اتنے ہی سکھی ہوں گے تب وہ یہ محسوس کر کے اور کہہ کر گرو انوبھو کریں گے کہ اتنے برے زمانے میں بھی ہم تو اچھے کے اچھے ہیں کچھ لوگ دراصل بڑے چتر ہوتے ہیں وہ ساموہک پتن میں سے بھی نجی گورو کا مدعا نکال لیتے ہیں اور اپنے پتن کو سموہ کا پتن کہہ کر کے بری ہو جاتے ہیں میں نے اپنی دشت عادت کے مطابق کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے اپنے دیش میں اچھی شادیاں لڑکیاں بھگا کر ہی ہوئی ہیں کرشن نے رکمنی کا ہرن کیا تھا ارجن نے کرشن کی بہن سبھدرا کا اس میں کرشن کی رضامندی تھی بھائی اگر کو آپریٹ کرے تو لڑکی بھگانے میں آسانی ہوتی ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ میں پورا ان کے منہ پر ماروں گا سنبھل کر بولے بھگوان کرشن کی بات الگ ہے میں نے کہا ہاں الگ تو ہے بھگوان اگر عورت بھگائے تو وہ بات بھجن میں آ جاتی ہے سادھارن آدمی ایسا کرے تو یہ کام انیتک ہو جاتا ہے جس لڑکی کی آپ چرچا کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے گھر سے نکل کر گئی ہے اور مرضی سے شادی کر لی کیا ہو گیا اس میں وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ الٹی باتیں کرتے ہیں ریتی نیتی پرمپرا وشواس کچھ نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں لڑکا لڑکی الگ جاتی کے ہیں میں نے پوچھا منشیہ جاتی کے تو ہیں نا وہ بولے ہاں منشیہ ہونے میں کیا شک ہے میں نے کہا تو کم سے کم منشیہ جاتی میں تو شادی ہوئی اپنے یہاں تو منشیہ جاتی کے باہر بھی مہان پروشوں نے شادی کی ہے جیسے بھیم نے ہڈمبا سے یہ گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں کیا کارن ہے کہ لڑکے لڑکی کو گھر سے بھاگ کر شادی کرنی پڑتی ہے چوبیس پچیس سال کے لڑکے لڑکی کو بھارت کی سرکار بنانے کا ادھیکار تو مل چکا ہے پر اپنے جیون ساتھی بنانے کا ادھیکار نہیں ملا گھٹنائیں میں روز سنتا ہوں دو طرح کی چٹھیاں پیٹنٹ ہو گئی ہیں ان کے مضمون یہ ہیں جنہیں بھاگ کر شادی کرنی ہے جنہیں نہیں کرنی ہے نمبر ایک شادی کر لی ہے ہم اور اما مجھے معاف کر دیں گے آپ کی بیٹی سنیتا اور نمبر دو پری رمیش میں اپنے ماتا پتا کی اچھا کے ورد نہیں جا سکتی تم مجھے معاف کر دینا تم ضرور شادی کر لینا اور سکھی رہنا تم دکھی رہو گے تو مجھے جیون میں کبھی سکھ نہیں ملے گا ہردے سے تو میں تمہاری ہی رہوں گی چار پانچ سال بعد آؤ گے تو پپو سے کہوں گی کہ بیٹا ماما جی کو نمستے کرو تمہاری ونیتا اس کے بعد ایک مزیدار کرم چالو ہوتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مر چکی ہے اب ہم اس کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے پھر کچھ مہینے بعد میں ان کے یہاں جاتا ہوں تو وہی لڑکی چائے لے کر آتی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو آپ کے لیے مر چکی تھی تو وہ جواب دیتے ہیں آخر لڑکی ہی ہے اور میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ جو آخر میں لڑکی ہے وہ شروع میں لڑکی کیوں نہیں تھی ماتا پتا کی بھاوناؤں کو میں جانتا ہوں وشواس اور پرمپرا کے ٹوٹنے میں بڑا درد ہوتا ہے جب شیرپا تین سنگھ گوری شنکر کی چوٹی پر ہو کر آیا تھا تب اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہاں شنکر بھگوان ہے تو اس نے کہا تھا کہ نہیں ہے ایک سجن بڑے درد سے مجھ سے بولے تین سنگھ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے کہا وہاں شنکر بھگوان اسے نہیں دکھے تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہے وہ بولے پھر بھی اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے کہا ارے جب ہیں ہی نہیں تو وہ پھر بولے پھر بھی اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ وہاں شنکر جی ہیں انہوں نے کہا یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں شنکر جی نہیں ہیں پر ایک وشواس ہردے کے لیے ہے کہ شنکر جی ہے اور وہ دانی ہیں کبھی کوئی سنکٹ ہم پر آئے گا تو آ کر ابار لیں گے جھوٹے وشواس کا بڑا بل ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کا بھی سکھ نہیں دکھ ہوتا ہے ایک سجن کی لڑکی دوسری جاتی کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی یہاں ماں باپ کا جاتی پرتھا کی شاشوتہ میں وشواس آڑے آ گیا لڑکا اچھی اونچی نوکری پر تھا پرنتو لڑکی کے ماتا پتا نے اس کی شادی اپنی ہی جاتی کے ایک لڑکے سے کر دی جو کم تو کماتا ہی تھا اپنی پتنی کو پیٹتا بھی تھا ایک دن میں نے ان سجن سے کہا کہ سنا ہے لڑکی بڑی تکلیف میں ہے وہ اسے پیٹتا ہے انہوں نے کوئی جواب جواب نہیں دیا دیتے دیتے بھی تو کیا اس کے کہ اتنا تو سنتوش ہے کہ اپنی جاتی والے سے ہی پٹ رہی ہے آخر یہ ہمارے لوگ کس پرمپرا کو کس آدرش کو مان رہے ہیں رام مریادا پروشوتم ہے سیتا مہا ستی ہے ان سے شرشت استری پروش کی کلپنا اور ایسے اچھے وواہ کی کلپنا سماج میں نہیں ہے مریادا پروشوتم کا نرمان کرنے والے تلسی داس کہتے ہیں کہ پشپ واٹکا میں کنکن کنکنی نپر کی دھونی سن کر لکشمن کے سامنے رام کنفیس کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جسے مدن نے دندبھی دے دی ہے یعنی رام کے من کا دھنش وہیں ٹوٹ گیا وواہ پورو پریم بھی ہو گیا اور پھر وواہ بھی آج جن مولیوں کو اس معاملے میں مانا جا رہا ہے ان کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تلسی داس نے جو کچھ لکھا ہے ویسا نہ ہوا ہوگا ہوا ایسا ہوگا کہ رام نے لکشمن سے پوچھا ہوگا کہ یہ کنکن کنکنی نپر دھنی کس کی ہے لکشمن نے کہا ہوگا کہ یہ جنک کی لڑکی سیتا کی ہے تب رام نے پوچھا ہوگا کہ کیا جنک اپنی ہی برادری کے ہیں لکشمن نے کہا ہوگا ہاں راجا جے کے سنگھ اپنی ہی برادری کے ہیں تب رام نے کہا ہوگا کہ تبھی تبھی تو میرا منڈول اٹھا دوسری برادری کے ہوتے تو میرے من پر کوئی اثر نہ ہوتا ان لڑکے لڑکیوں سے کیا کہا جائے یہی نا کہ پریم کی جاتی ہوتی ہے ایک ہندو پریم ہے ایک مسلمان پریم ہے ایک براہمن پریم ایک ٹھاکر پریم ایک اگروال پریم ایک کوئی جاوید عالم کسی جینتی گہا سے شادی کر لیتا ہے تو سارے دیش میں لوگ ہلا کر دیتے ہیں اور دنگا بھی کروا سکتے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے آگے چل کر ترون ترونی کے پریم کا درشیہ ایسا ہوگا ترون ترونی ملتے ہیں اور یہ وارتالاپ ہوتا ہے ترون کیا آپ براہمن ہیں براہم ہے تو کس پرکار کی براہم ہے ترونی کیوں کیا ذرا آپ سے ارادہ ہے ترونی میں تو خطری ہوں تر میرا آپ سے ہو سکتا کیونکہ میں براہم ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آخر اس مولیہ اور شاشوت پرمپرا بھی تو کوئی چیز ہے صحیح ہے پر مورکھتا کے سوائے کوئی بھی مانیہ شاشت نہیں ہے مورکھتا امر ہے وہ بار بار مر کر پھر جیوت ہو جاتی ہے ادھر میں لڑکے لڑکی سے پوچھتا ہوں کہ وید تو یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ویدک ریتی ہے پھر تم لوگ یہیں کیوں نہیں شادی کر لیتے بھاگ کر دوسری جگہ کیوں گئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں ماتا پتا بادھا ڈالتے میں سمجھ گیا کرانتی تو یہ ترون ضرور کریں گے پر یتھا استھتی کی نظر بچا کر وہ سجن جو مجھے خبر دے گئے تھے کہہ رہے تھے کہ آخر ہم بزرگوں کے جیون بھر کے انوبھو کا بھی تو کوئی مہتو ہے میں نے کہا انبو کا مہتو ہے پر انبو سے زیادہ اس کا مہتو ہے کہ کسی نے انبو سے کیا سیکھا اگر کسی نے پچاس ساٹھ سال کے انوبو سے صرف یہ سیکھا کہ سب سے دبنا چاہیے تو انبو کے اس نشکر کی قیمت میں شک ہو سکتا ہے کسی دوسرے نے اتنے ہی سالوں کے انوب سے شاید یہ سیکھا ہو کہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے آپ تو پچاس ساٹھ سال کی بات کرتے ہیں کیچوئے نے اپنے لاکھوں سالوں کے کل انوب سے یہ سیکھا ہے کہ ریڑھ میں ہڈی ہونی ہی نہیں چاہیے